حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے پانی طلب فرمایا ایک شخص نے کہا کیا ہم آپ کو نبیز نہ پیش کریں آپ نے فرمایا کیوں نہیں چنانچہ وہ بھاگتا بھاگتا گیا اور ایک پیالہ لے آیا اس میں نبیز تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے ڈھانپا کیوں نہیں اس پر کوئی لکڑی ہی رکھ لیتا امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام لغت اسمعی نے اس لفظ کو تعرضہ علیہ ہی پڑھا ہے یعنی را کے پیش کے ساتھ جبکہ دوسرے زیر سے پڑھتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونتیس